دل سے کسی بھی سڑک جاتی ہے دل سے کسی بھی سڑک جاتی ہے منزل حق سے جو ملاتی ہے دل سے کسی بھی سڑک جاتی ہے منزل حق سے جو ملاتی ہے آپ جس کو رہے سلوک کہیں جس کو رہے سلوک کہیں راس بسل دل کو آتی ہے راس بسل دل کو آتی ہے اہل کو راس نہیں آتی آپ جس کو رہے سلوک کہیں راس بسہل دل کو آتی ہے منزل حق سے جو ملاتی ہے یعنی وہ شاہ خدا یعنی وہ عشق خدا شہ سواری کے گر سکھاتی ہے شہ سواری کے گر سکھاتی ہے دل سے سیدھی سڑک جاتی ہے کر کے اس نے سے دور ہم کر کے حسن متا سے دور ہمیں عشق حق کے قریب لاتی ہے عشق حق کے قریب لاتی ہے کر کے تاریخ نفس کا عالم کر کے تاریخ نفس کا عالم دل کی دنیا کو جگمگاتی ہے دل کی دنیا کو جگمگاتی ہے کر کے تاریخ نفس کا دل کی دنیا کو جگمگاتی ہے دل سے کسی دی سڑک جاتی ہے منزل حق سے جو ملاتی ہے اپنے رہروں کی عزم و کو اپنے رہروں کے عزم ہمت کو گاہے گاہے وہ آزماتی ہے گاہے گاہے وہ آزماتی ہے اپنے کے عزم و ہمت کو گاہے گاہے وہ آزماتی ہے چلنے والوں سے کہتی ہے شاباش چلنے والوں سے کہتی ہے شاباش رکنے والوں سے روٹھ جاتی ہے رکنے والوں سے روٹھ جاتی ہے چلنے والوں سے کہتی ہے شاباش رکنے والوں سے روٹ جاتی ہے دل سے کسی بھی سڑک جاتی ہے منزل حق سے جو ملاتی ہے